جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عہد کے دن میری پھوپھی میرے باپ کو لے کر آئیں تاکہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے پکارا مقتولوں کو ان کی قتل گاہوں میں لوٹا دو وہاں دفن کرو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سترہ یہ حدیث صحیح ہے